جو کوئی حج کا استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے اور جو اس سے انکار کرے تو اللہ اس جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین جہاں حج کی فرضیت استطاعت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہیں جو سفر حج کا ارادہ کر لے اور اس کی تیاری میں لگ جائے اس کے لیے ایک دوسری طرف یہ حکم بھی موجود ہے کہ الحج و شرم معلومات فرض الحج الحج فلا رفس ولا ولا فسوق فی کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے پھر جو کوئی حج کا ارادہ کر لے تو پھر نہ کوئی رف بہیائی کا کام کرے نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی کوئی جھگڑے اور جدل کا معاملہ کرے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو تزب ودو و زاد تقوا اور بہترین راہ تقوا ہے حج کے عنوان سے مختلف موضوعات پر لیکچر آپ سب سن چکے ہیں اور مستقل اس سلسلے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی کا عمل جاری ہے حج کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک انتظامی امور ہے اور انتظامی امور میں سے قبل آپ سفر حج کی تیاری میں فکری امور شرعی امور کا بھی پر بھی لیکچر سن چکے ہیں آج انتظامی امور کے عنوان سے جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں ہم اس پر بات کریں گے انتظامی امور میں کچھ قبل از حج کی تیاری ہے اور کچھ درمیان دوران حج کے انتظامی امور ہیں قبل از حج پاکستان میں اور دوران حج انتظامی حوالے سے سعودی عرب میں یہ دو نوعیتیں ہیں جس کی آپ کو آپ جاج بہنوں کو سفر حج میں بالخصوص ابھی سے تیاری کرنی ہے اور اس حوالے سے فکر مندی کے ساتھ تمام تر چیزوں پر چوکنا رہنا ہے بہت پیاری بہنوں سفر حج کے مبارک سفر میں اللہ رب العالمین سے دعا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حج مبرور بھی نصیب فرمائے اور قدم قدم پر آپ کے لیے آسانی اور رہنمائی فرمائے اور کسی قسم کی مشکلات نہ آپ سب کے سفر حج میں ہو اور نہ پیچھے آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہو اور نہ کسی آپ کے آپ کے ذریعے سے کسی اور کو بھی کسی قسم کی کسی مشکلات اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے اس موضوع پر بات کرنے کی بہت اہمیت ہے اگرچہ حج ایپ کے ذریعے آپ مستقل دیکھ رہے ہوں گے اور آپ حج کی ٹریننگ کے پروگرام سے بھی گزر چکے ہیں اور مستقل اس زمن میں رہنمائی کا عمل جاری ہے بس ایک یاد دہانی ہے جو آج کے اس لیکچر کے ذریعے مقصود ہے سفر حج کی تیاری میں بہت اہم جو چند چیزیں ہیں انتظامی حوالے سے آج ہم اس پر بات کریں گے اس لیے کہ اس کے علاوہ موضوعات پر آپ بات سن چکے ہیں سامان سفر کی تیاری جہاں آپ کی شروع ہو ہے ہونے کا عمل جاری ہے وہاں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ممنوع اشیاء ہیں وہ ہرگز آپ نہیں لے کر جائیں گے اور اپنا جو سامان سفر ہے اس کو بھی ہلکا پھلکا رکھیں گے آپ کی ضرورت کے مطابق ہی تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے مردوں کے لیے جس طرح احرام کے دو سیٹ یعنی چادر اور انسلی چادریں ہیں اور احرام کی بیلٹ اور حالت احرام میں پہننے کے لیے چپل جو جس کے اوپر پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے دو پٹی کی چپل تو یہ عنوان ہے لیکن خواتین کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ کوئی بھی جوتا پہن سکتی ہیں تاہم ایسا جوتا پہنے جو فرش پر سلپ نہ ہو اور مطلب آرام دہ کمفرٹیبل آپ کے شوز ہوں اس کے علاوہ روزمرہ پہننے کے لیے آپ چار چھ جوڑے رکھ لیجئے موسم کے اعتبار سے رکھیے اور اپنی جو بھی آپ کے ضروریات کی جس نوعیت کی بھی جو بھی چیزیں ہیں آپ وہ ضروری لباس اپنے ساتھ رکھیے عام لباس کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے مزید ایک سے زائد جوتا بھی ہو خبر آپ کے جو بھی دو عدد تولیے رکھ لیجئے رومال رکھیں اور صفائی کے لیے کپڑا ڈسٹر پانی والی بوتل رکھیے اپنے برش اور کا استعمال مسواک بالخصوص اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس میں خوشبو موجود ہوتی ہے تو نے سواک اپنے ساتھ رکھیے اور سنت عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت بھی حاصل کیجیے سوئی دھاگا ہے بٹن ہے سیفٹی پن ہے چھوٹی جو سر پہ پہننے والا احرام کے کی چادر اور ٹوپی ہے اسی طرح آپ کا اپنے استعمال کی جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں چھوٹا سا آپ کا کنگا ہے شیشہ ہے قینچی ہے نیل کٹر ہے ناخن تراشنے کی نیل کٹر تو اس طرح کی جو ساری کی ساری چیزیں یا نظر کی اینک ہے دو عدد آپ رکھ لیں اگر آپ چند آپ کوئی نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیے قلم رکھ لیجیے جانماز سفری جانماز رکھ لیجیے تسبیح ہے مناسب حج اور عمرے کے بارے میں جو بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہے اس حوالے سے کچھ ہلکی پھلکی کتاب چاہ دوران سفر تیاری کے لحاظ سے یا یاد دہانی کے لیے رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیشو پیپرز ہیں ٹوائلٹ پیپرز ہیں سامان پر نام لکھنے کے لیے آپ کا بڑا مارکر ہے ڈوری ہے یا رسی جو ضرورت کے وقت سامان کی پیکنگ کے کام آ سکتی ہے اور اپنی جو مخصوص جو بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنی اپنے ساتھ رکھ لیجئے اچھا یہ کچھ چھوٹی سی سامان کی کچھ تفصیل تھی کہ یہ اس طرح کی چیزیں البتہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہوگا اس میں آپ یا ہینڈ کیری میں کوئی بھی قینچی چھری اور اس ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ اس میں نہیں رکھیں گے یہ آپ اپنے بڑے لیکیج میں رکھیں گے ٹھیک ہے ورنہ وہاں دوران آپ جب جاتے ہیں تو وہاں وہ چیکنگ کے دوران ان چیزوں کو الگ کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے جو آپ عموماً اپنے بال کے قصر کے لیے قینچی وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے دوران سفر آپ کے ساتھ نہ ہو اچھا یہ تو کچھ چھوٹی سی سامان کی تفصیل لباس بھی آپ ایسا کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ وہ مول رکھیں جو بالکل موضوع لباس ہو استعمال شدہ ہوں بالکل نئے ہوتے ہیں تو گرمی کی شدت ہوگی تو وہ پہننا محال ہوگا تو آپ ہلکے پھلکے ہی اپنے لباس اپنے کپڑے رکھیے اور ایسے رکھیے کہ آپ باوقار لگیں کوئی بہت بھڑکیلے کلرز کے آپ کے جو ہے وہ ابایا اسکارف یا جو لباس ہے وہ بھی نہ ہو بلکہ آپ کا اپنا ایک پروقار لگیں اور پاکستانی تشخص اسلامی تشخص آپ کا اجاگر ہو اور خواتین کے لیے بالخصوص آپ کو پتا ہے کہ ابایا اور اسکاف جو ہے وہ لازمی ہے اس لیے ایک سے زائد ابایا رکھیے ایسا رکھیے جو کمفرٹیبل ہو ہلکا ہو اور جس میں آپ کو چلنے میں سہولت ہو تو ان چیزوں کا خیال بالخصوص رکھیے ایسے لباس آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے جو بہت ہی ہلکا ہو یا چست ہو غیر شائستہ لباس ہو تو قرآن تو آپ کے سامنے ہی اس میں سب کچھ ہدایات جو دی گئی ہیں اس سے قبل ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں بس یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اپنے ساتھ جو لباس رکھیں وہ آپ ایسا ہی رکھیے جو آپ کے شایان شان ہو ایک مسلم خاتون کے شعر کے مطابق ہو لباس پہننے کے ساتھ ہی پھر ابایا کا استعمال ہوگا اور اوپر سے استاف کا ہوگا جو آپ کے احرام کو مکمل کر دے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں لباس کے ساتھ ہی جو آپ کی تیاری کا یہ جو سارا عمل جاری ہے اس میں جہاں مطالعے سے آپ گزر چکے جہاں آپ نے دیگر تمام انتظامی امور کو سمجھ لیا ہے بس ایک یاد دہانی میں آپ کو جانے سے قبل آپ کو یہاں حفاظتی ٹیکوں کا لگوانا بھی ہوگا اور یہ ویکسینیشن کا عمل آپ کا آٹھ سے دس دن پہلے ہو جانا چاہیے لیکن کم از کم جو ہے پانچ دن پہلے جو آج کل آپ کو تاریخ ڈیٹس دی جا رہی ہیں وہ آپ پانچ دن پہلے آپ ضرور جو ہے وہ ویکسینیشن کا کام اپنے کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ویکسینیشن جو ہے وہ پانچ دن قبل آپ حاجی کیمپ کراچی سے ہی کروائیں گے اس میں آزمین حج کو گردن توڑ بخار اور فلو کی ویکسین لگائی جائے گی ٹھیک ہے اور پولیو کے ڈراپ بھی پلائے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ صرف حاجی کیمپ کراچی سے ہی ہوگا کہیں اور سے یہ ویکسین نہیں ملتی اس لیے ویکسین نہیں لگوائی اس لیے اس کے لگوانے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک کارڈ بھی دیا جائے گا جس کے تحت آپ کا بقیہ آگے کا عمل ممکن ہو سکے گا ویکسین لگوانے کے لیے آتے وقت آپ اپنے ساتھ اپنی بینک کی رسید اپنے ہمراہ لے کر آئیں گی پہلے رپورٹنگ ہال میں جا کر ویکسین کارڈ پیلے رنگ کا کارڈ حاصل کریں گی اور پھر ڈسپینسری جا کر ویکسین لگوائیں گی اور کارڈ پر اندراج کروا کر اس پر مہر لگوائیں گی اب یہ کارڈ بین الاقوامی ویکسین سرٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو یلو کلر کا کارڈ ہے آپ کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ یہ کارڈ آپ کے پاس نہ ہو لہٰذا اس کارڈ کو آپ کو کیا کرنا ہے حفاظت سے رکھنا ہے اور پاسپورٹ ملنے کے بعد پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو اس کو منسلک کر دینا ہے اس زمن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ پاسپورٹ کا وہ صفحہ جہاں آپ کی تصویر ہے اس پر ہرگز کوئی پن وغیرہ نہیں آپ کو لگانا وہ سفر خراب ہونے پر آپ کا پاسپورٹ ضائع ہو جائے گا اور آپ کا سفر حج متاثر ہوگا اس لیے آپ کو اس حوالے سے بالخصوص توجہ دینی ہے اچھا ویکسینیشن کا عمل حاجی کیمپ میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے اور یہ صبح نو سے شام بلکہ اب اس وقت جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے چار تک جاری ہے اور ایک سے دو کے درمیان نماز اور کھانے کا وقفہ دیا جاتا ہے اور جمعے کے دن وقت پہ جو ہے وہ ڈھائی بجے تک ہوتا ہے جمعے کی نماز کے حوالے سے اس وقفے کے علاوہ پورا دن صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے چار تک ویکسینیشن کا عمل وہاں جاری رہتا ہے اس لیے آپ اس اور اتوار کے دن بھی دوران حج ابھی یہ ان دنوں میں اتوار کے دن بھی حاجی کیمپ کھلا رہتا ہے کوئی چھٹی درمیان میں نہیں ہے چونکہ فلائٹس کا شیڈیول بھی روزانہ کی بیس پر ہے اس لیے تمام تر کام اسی طرح سے انجام پا رہے ہیں اس لیے آپ ویکسینیشن کے کام کو پوری توجہ کے ساتھ کروا لیجئے اور جو اشیاء ملنے کا معاملہ ہے وہ بھی اس درمیان میں ممکن ہو رہا ہے اگر جو بیگس اور جو چار پانچ چیزیں جو دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ ویکسینیشن کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں تو الحمدللہ اگر نہیں تو پھر وہ دو دن پہلے پاسپورٹ جب آپ لینے جائیں گے اس وقت آپ کو وہ جو آپ کا بڑا بیگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہینڈ کیری ہے اور آپ کو ایک اسٹاف جو دیا جا رہا ہے خواتین کو تو یہ جو ہم اشیاء کو بار بار آپ کو پکچرز کی شکل میں بھی دکھا رہے ہیں تو یہ چاروں چیزیں آپ کو اس وقت مل جائیں گی اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو جب آپ ویکسینیشن کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کو ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جو میڈیسن ہے وہ بھی پیکنگ کا کام اسی وقت آپ کرا لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ جو بھی میڈیسن آپ استعمال کرتی ہیں چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہو یا شوگر کی ہے یا کوئی بھی ایکسرسائز کوئی بھی تکلیف کوئی بیماری کوئی یا اس کے علاوہ جو بھی آپ رکھنا چاہتی ہیں میڈیسن احتیاطاً اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ یا خواتین اپنی مخصوص ایام کی ٹیبلٹس وغیرہ تو یہ سب بھی یہاں لے کر آپ لائیں گی حاجی کیمپ میں اور وہاں موجود جو ڈسپینسری ہے تو ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر آپ یا تو پیپر اپنا اپنے ساتھ نسخہ لائیے یا وہاں پہ بھی موجود جو ڈاکٹر ہیں ان سے تصدیق کروا کے آپ رپورٹنگ ہال میں جا کر متعلقہ جو کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں سے اس کی پیکنگ کا عمل کروا لیں ٹھیک ہے یہاں صرف جو ہے وہ ٹیبلٹ ہی سیل کی جاتی ہیں جو کیپسول ہے سیرپ ہے سکوف کی شکل میں ہے یا انجیکشن ہے یا حکیمی ادویات یا ہومیوپیتھک ادویات اور جڑی بوٹیاں وغیرہ یہ ان میں سے کوئی چیز سیل نہیں کی جاتی ٹھیک ہے پیکنگ نہیں کی جاتی یہاں سیل جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیبلٹس پر لگتی ہے انسولین سیل بند نہیں کی جاتی انسولین کے لیے آپ دستی سامان میں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اپنے تھرموس میں انسولین رکھ کر ساتھ لے جائی جا سکتی ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ تمام ویکسینیشن کا عمل کے ساتھ آپ کی ادبیات کی پیکنگ کا کام بھی یہاں ہو جائے گا اور اگر آپ کو جو اشیاء ملنی ہے وہ ملنے کا عمل اس دن ممکن ہوا تو اس دن ورنہ دو دن قبل آپ کو پھر پاسپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ علاوہ اپنی فلائٹ سے پھر دو دن قبل آپ کو حاجی کیمپ آنا ہوگا یہاں جو رپورٹنگ ہال ہے جو آپ کا پاسپورٹ ہال ہے یہاں پہ اپنی متعلقہ لائن کے کاؤنٹر پر آپ تشریف لے جائیں گے اس موقع پر آپ کو اپنی جو اصلی بینک رسید ہے اس کو پیش کرنا ہوگا اس کو لازمی آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے اور اس مرحلے پر آپ کا پاسپورٹ ٹکٹ اور سفری جو قوائف ہیں یعنی شناختی جو لاکٹ آپ کو دیا جائے گا وہ سب مل جائے گا اس کے لیے اگر آپ صرف گروپ لیڈر بھی اگر آنا چاہیں یا آپ کے آپ کے ساتھ جو آپ کے خواتین کے ساتھ جو بھی ذمہ دار افراد ہیں وہ آنا چاہیں کہ وہ آ کر اپنی تمام افراد کی اصل بینک اور رسید کے ہمراہ اگر وہ آ جائیں تو بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور کہ وہ اپنے تمام افراد کے ٹکٹ پاسپورٹ اور سفری قوائف وہاں سے حاصل کر کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے خواتین اگر نہ جانا چاہیں اور وہ چاہیں کہ ان کے مرد یہ کام کر لیں تو ایسا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ساتھ لے کر آنی ہیں کہ اصل بینک رسید کا پیش کی جائے اور تاکہ یہ سارے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ملنا ممکن ہو تو یہ ان کو لازمن کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جو آزمین حج ہیں آپ تمام بہنیں متوجہ ہوں کہ متعلقہ جو ایئر لائن ہے آپ کی اس کی پالیسی کے مطابق اپنے سامان کے وزن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور تمام ایئر لائن میں سامان کے وزن کی متعین کردہ حدود جو ہیں وہ طے کر دی گئی ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ کی ایئر لائن جو ہے وہ پی آئی اے اگر ہے تو اس کے سامان کی حد کل سامان کی حد چالیس کلو ہے فورٹی کے جی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح بیگ کے جو وزن کی آپ کی ہوگی لیگیج کی وہ بیس بیس کلو کے دو بیگ آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ایک ہینڈ کیری سات کلو کا جس میں سیون کے جی اس کا وزن ہوگا اس سے زائد نہ ہو ٹھیک ہے یہ چالیس کلو وزن سے مراد دو بیگ آپ کے ہوں گے بیس بیس کے جی کے یہ پی آئی اے کا ہے اگر ایئر بلو کی آپ کی فلائٹ ہے تو اس کا اس کا کوڈ پی اے ہے اور یہ بھی فورٹی کے جی اس میں سامان کی حد ہے اور اس میں بیگ جو وزن کی حد ہے وہ بیس بیس کلو ہی کے حساب سے ہے بیس بیس ٹوینٹی ٹوینٹی کے جی جو ہے کہ دو بیگ آپ ساتھ لے جا سکیں گے اور اس میں بھی جو ہینڈ کیری ہے وہ سات کے جی کا ہی ہے اس کی وزن کی مقدار ایئر سیال اگر آپ کی ہے ایئر لائن تو اس کا کوڈ نمبر جو ہے وہ پی ایف ہے کل سامان کی اس کی جو حد بنتی ہے وہ فورٹی کے جی ہی ہے بیس بیس کے جی کے اس میں بھی دو بیگ آپ لے جا سکتے ہیں اور سیون کلو کا سیون کے جی کا آپ کا ایک ہینڈ کیری آپ کے ساتھ جائے گا اسی طرح سعودی ایئر لائن ایس بی اس کا کوڈ ہے اس میں سامان کی حد فورٹی سکس کے جی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیس تیئیس کے جی کے دو بیگ اپنے ساتھ لے جا سکتے ٹھیک ہے تیس تیئیس کلو کے دو بیگ اور ہینڈ کیری کا وزن سیون کے جی ہی ہوگا اس طرح سیری نگر ایئر لائن اگر آپ کی ہے اس کا کوڈ جو ہے وہ ای آر ہے اور اس میں سامان کی حد پچاس کلو ہے ففٹی کے جی ہے اور اس میں ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو کے جی کے دو بیگ آپ اپنے ساتھ رکھ سکیں گے اور ہینڈ کیری یعنی آپ کا سیون کے جی کا ہی اس میں بھی ہوگا ٹھیک ہے تمام میں جو بھی ایئر لائنس ہے اس میں سیون کے جی کا ہینڈ کیری ہوگا آپ کا اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتا دیا گیا پی آئی اے ایئر بلو اور ایئر سیال کی جو سامان کا وزن ہے وہ فورٹی فورٹی کے جی کا ہے یعنی بیس بیس کے جی کے دو بیگ ہوں گے لیکن سعودی ایئر لائن کا فورٹی سکس کے جی کا ہے یعنی تیئیس تیئیس کے جی کے ہوں گے دو بیگ آپ کے اسی طرح سیرین ایئر لائن جو ہے اس کا ففٹی کے جی کا سامان کی حد ہے یعنی ٹوینٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو کے جی کے دو بیگ ہوں یعنی اس سے کم ہو اس سے زائد جو ہے وہ وزن نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ شکل جو ہے یہاں سے آپ کے سامان کی پیکنگ کی بنے گی کہ آپ نے اتنا سامان اس حد تک رکھنا ہے اس سے زائد سامان آپ کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ ہدایات تھیں جس کے بار بار سوال آ رہے تھے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر آپ کو وضاحت کر دی جائے اگرچہ مستقل تحریری بھی آ رہا ہے اور بھی تمام تر چیزیں لیکن بہرحال اس کی ضرورت لگی کہ اس پر ہم بات کر لیں اچھا یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے کہ آپ جو زمزم کے پانی کا حوالہ ہے اس میں پانچ لیٹر کا زمزم جو ہے وہ آپ کو جو دیا جائے گا اس جو وزن ہے یہ جو سامان کا اس کی حد کے علاوہ ہے ٹھیک ہے اور البتہ ویل چیئر آپ کی اصا ہے لاٹھی ہے اگر بزرگوں کے ساتھ اور بچوں کا اسٹرالر ہے یا بیساکھی ہے خواتین یا مردوں کی اس وزن کی حد میں شامل نہیں ہے وہ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے دستی سامان میں کسی قسم کی کوئی نوکیلی تیز دھار اور دھاتی اشیاء آپ کو اپنے ساتھ میں نے آغاز میں بات رکھی ہے نہیں رکھنی ہے کسی قسم کی قینچی چاقو بلیڈ سوئی وغیرہ یہ برامد ہونے پر جو ہے وہ ہینڈ بیگ میں اگر ہوتی ہیں تو فوراً کر لی جاتی ہیں تو آپ اپنے لگیج میں رکھ سکتے ہیں اس کو اس میں ہی رکھیے گا نہ ہینڈ کیری میں ہو نہ ہینڈ بیگ میں ہو کیونکہ ہینڈ کیری اور ہینڈ بیگ آپ کے ساتھ ہی فلائٹ میں آپ کے ساتھ جائے گا البتہ جو آپ کا لگیج ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا بڑا سوٹ کیس دو جو آپ رکھیں گے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے کراچی اور اندرون سندھ کے جو جاج کی تمام حج پروازیں جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہی روانہ ہوں گی اندرون سندھ کے آزمین حج کے لیے حاجی کیمپ میں مختصر قیام کا بندوبست جو کیا جاتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے اچھا ایئرپورٹ روانگی سے قبل آپ نے بہت اہم بات یہ ہے کہ اپنے سامان کو اچھی طرح آپ نے چیک کر لینا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی ممنوع چیز مثلا کوئی کسی قسم کے نشہ آواز جو بھی جو چیزیں ہیں وہ نسوار ہے پان ہے گٹکا ہے خواب آور گولیاں وغیرہ کے برآمد ہونے پر سخت قانونی کاروائی عمل میں آئے گی لہٰذا آپ نہ صرف یہ کہ اپنے بھی استعمال کے حوالے سے کوئی چیز اگر کرتے ہیں تو ہرگز اس میں سے کچھ بھی کوئی ساتھ نہ لے جائی جائے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں پر سعودی عرب میں سخت قسم کی پابندی ہے اور کوشش کیجئے کہ صحت عامہ کے کسی قسم کی جو ہے وہ بھی دیگر اشیاء بھی کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی ساتھ نہ لے جایا جائے اس لیے کہ وہاں بھی ہرگز اس کی ضرورت نہیں پیش آتی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران یہ چیزیں سامان سے نکال دی جاتی ہیں مثلاً آٹا چاول گھی چینی دالیں مٹھائی پھل وغیرہ یہ اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں اس کے علاوہ مٹی کا تیل یا گیس کے چولہے یا لٹریچر کسی اور نوعیت کا تصاویر ویڈیو آڈیو کیسے بھی ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے اس لیے ان سے پرہیز کیا جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی جو بات ہم نے اس سے قبل رکھی کہ ہر قسم کی نشاور اشیاء کا استعمال ممنوع ہے سعودی عرب میں منشیات یعنی چر سفیون ہیروئن وغیرہ لے جانے والوں کو سعودی قانون کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے اس لیے آزمین حج احتیاط کریں کہ کسی کا دیا ہوا پیکٹ بھی اپنے ساتھ نہ لے جائیں ممکن ہے کہ اس میں کوئی ممنوع اشیاء ہو جو آزمین حج کے لیے مشکل پیدا کر دے اس لیے ہرگز کسی کا سامان اپنے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہاں ایئرپورٹ پر بھی بسا اوقات اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ سامان ذرا اپنے پاس رکھ لیجئے یا یہاں سے تھوڑا آگے تک وہاں تک لے جائیے اس طرح کا کوئی بھی عمل تو ہر کس بے وقوفی کا کوئی مظاہرہ نہ ہو ہم کوئی ایسا سامان نہ کسی کا لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کی کوئی ذمہ داری ہر کس قبول نہ کریں ٹھیک ہے اس لیے اس سب چیزوں کو چیک کر لیجیے گا آپ کے پاس کہ آپ کا یہ بھی کہ کسی کا دیا ہوا سامان آپ کے ساتھ نہ ہو اگر ضروری ہو تو روانگی سے پہلے اچھی طرح آپ چیک کر لیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سامان آپ کا ہے وہی آپ کے ساتھ صرف اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں حج ایئرپورٹ جاتے وقت مندرجہ ذیل جو ڈاکومنٹس ہیں انہیں بھی چیک کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا نمبر ایک ہے پاسپورٹ آپ کا ٹھیک ہے نمبر دو آپ کا ویزا اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر تین آپ کا ٹکٹ اور نمبر چار آپ کا جو آپ نے پیلا ویکسین کا کارڈ ویکسینیشن کرانے کے ساتھ ہی جو یلو کلر کا کارڈ ملا ہے ویکسین کارڈ یہ آپ کے کے پاس ہونا چاہیے اس بعد منسٹری کی جانب سے ملا ہوا شناختی جو لاکٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو اس کے حج کے سفر کے ساتھ ہی اپنے گلے میں ڈال لینا ہے اور بالکل واپسی کے سفر تک اس کو اپنے گلے میں ہی رکھنا ہے کسی بھی صورت اسے اپنے گلے سے نہیں نکالنا یہ آپ کی شناختی علامت ہوگی خدا نخواستہ کہیں گر گئے کھو گئے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو یہ شناختی لاکٹ آپ کی شناخت کرائے گا اور آپ کو گم ہونے سے بچا لے گا یا آپ کے ساتھ جو بھی مسائل آئیں گے اس کے حل کے لیے یہ شناختی لاکٹ ہی علامت ہوگا اور یہ اس کو آپ کسی صورت چاہے آپ غسل بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو اس کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرنا واٹر پروف ہوتا ہے اس لیے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں آپ کا این او سی یہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یہ چند چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ لازمن ہونی چاہیے اس کا ضرور جائزہ لے لیجیے گا یہ آپ کی سفری دستاویزات ہیں اور بہت اہمیت کی حامل ہیں پہلی حج کی فلائٹ سے آخری حج فلائٹ تک حاجی کیمپ کی اچھا یہ بھی آپ کو اطلاع کے لیے اہم بات ہے کہ حاجی کیمپ کی مسجد میں آج بھی روزانہ بعد نماز ظہر ڈیڑھ بجے سے حج تربیتی کلاس ہوتی ہے جس کا ایک گھنٹے کا دورانیہ ہے تو جو بالخصوص جو مرد اور خواتین جنہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی وہ خواتین کے لیے وہاں پردے سے ٹریننگ سننے کا اہتمام ہے لیکن بالخصوص مردوں کے حوالے سے کہ اگر انہوں نے نہیں کی تو ان کو بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس یہ سوال بہت آ رہا ہے کہ ہمارے خواتین تو جو ہم ٹریننگ سیشن میں مختلف لیکچر سیریز اور مختلف عنوانات سے جس موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو مردوں کے لحاظ سے بھی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ حج کی تربیت کا تو یہ وہاں حج کیمپ کی مسجد میں روزانہ حج کی ٹریننگ ایک گھنٹے کی دی جا رہی ہے تو جو رہ گئے ہوں وہ جا کر وہاں ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اچھا خواتین کو کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ سفر حج میں ابایا یا برقعے کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے اسٹاف اور ابایا ان کا لازمی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ضرور احرام کا حصہ ہے آپ کا احرام سر کا اسکاف آپ کا بالخصوص اور اب آپ کا لباس اور آپ کا ابایا یہ سفر حج کے لیے بالخصوص لازمی ہے اور ہم بھی یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو اللہ کے کیسے ممکن ہے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لباس ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو اللہ نے بے پردگی کو حرام کیا لباس کے مختصر ہونے کو حرام قرار دیا تو ہم لباس کے ساتھ اپنے ابایا کے ذریعے سے اپنے آپ کو کور کریں اور اللہ کے پسندیدہ بندیوں میں اپنا شمار کرتے ہوئے ہم سفر حج اختیار کریں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک ہم سب سے راضی رہے اچھا حاجی کیمپ کے اندر بھی یہ مارکیٹ موجود ہے جہاں آپ احرام اور حج سے متعلق جو ضروری اشیاء ہیں وہاں سے وہ خرید سکتے ہیں یا جہاں کہیں سے بھی آپ کو جو بھی آپ کی ضروریات پر مشتمل اشیاء ہیں وہ آپ خرید چکے ہوں گے یا خریداری آپ کی ہو رہی ہوگی بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ ہر چیز وہ ہوگی جو آپ بآسانی جس کا استعمال کر سکیں موسم کے حساب سے کمفرٹیبل ہو چاہے وہ لباس ہو یا احرام ہو یا آپ کا جو ہے وہ چپل ہو تو ہر چیز کے حوالے سے آپ اور ضرورت سے بہت زائد نہ رکھیے اور ضرورت سے بہت کم بھی نہ ہو کہ آپ کو وہاں کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے قدم قدم پر یہ بات جہاں اخلاقی اعتبار سے بار بار بتائی جا رہی ہے کہ حاجی کیمپ کے مراحل میں بھی اور دوران حج بھی ایئرپورٹ کے مراحل میں بھی قدم قدم پر صبر سے تحمل سے رواداری سے کام لیجیے گا اثار کا مظاہرہ کیجیے گا چاہے آپ سفر حج سفر محبت ہے سفر مشقت ہے لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ سفر اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کے بندوں کے لحاظ سے بھی بالخصوص ہم ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھنے والے ہوں کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ خیر الناس مین کا الناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو تو آپ سب کے لیے فائدہ مند بن جائیے کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو نہ آپ کی زبان کی کسی جلد بازی میں نکلے ہوئے جملے سے کسی قسم کے غصے کا مظاہرہ نہ کیجیے گا اس لیے کہ سفر حج جو بات آغاز میں آئی کہ وہ تذب ودو خیر زاد تقوا بہترین جو حج کا زاد راہ ہے وہ تقوا ہے تو قدم قدم پر اس تقوا کے عملی مظاہرہ ضرور ہمیں منظر پہ آنا چاہیے کہ جو دل میں تقوی اللہ کا خوف موجود ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم حج سفر حج اختیار کر رہے ہیں تو قدم قدم پر ہر لحاظ سے چاہے وہ انتظامی امور ہوں یا ہماری عبادات ہوں یا ہمارے معاملات ہوں سب میں ہمیں صبر سے تحمل سے اور رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اثار کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے آپ کے سفر کے سارے مرحلے میں آپ کو ایک بہترین مسلمان بہترین حاجی ہونے کا ثبوت دینا ہے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت اگر آپ کو درپیش ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے حل کے لیے آپ کو مختلف جو رابطہ نمبرز دیے جائیں گے وہ یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی اور سعودی سعودی عرب کے حوالے سے بھی تو ان سے ڈائریکٹر سے رابطہ یا دیگر متعلقہ جس بھی عنوان سے جہاں جس جگہ ہیں تو وہ رابطے کے لیے جو نمبرز دیے جائیں گے ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے مسئلے کے حل کی کوشش کیجیے گا چاہے آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں یا خود پاکستان کے اندر ابھی موجود ہیں تو یہاں جس جس حوالے سے جو بھی مسائل پیش آئیں اسی طرح سے آپ کو رابطہ رکھ کر کام کرنا ہے اچھا یہ بھی آپ کے آگاہی میں ہے کہ ایک بہترین جو نئی خبر ہماری اس سال کے حوالے سے ہے کہ کراچی کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کر دیا گیا ہے جس کے باعث کراچی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے جو ہمارے حاجی ہیں ان کو سعودی امیگریشن کے تمام مراحل اب جو ہے وہ پاکستان میں ہی مکمل کر لیے جاتے ہیں یعنی وہاں جو جدہ ایئرپورٹ پر ان کو سفر اپنے سامان کی چیکنگ اور اس کے لیے گھنٹوں جو انتظار کرنا پڑتا تھا اب وہ انہیں نہیں کرنا پڑے گا بلکہ پاکستان میں سب کام مکمل کر لیا جائے گا اس سے سعودی ایئرپورٹ پر صرف صرف ہونے والا جو آپ کا طویل وقت اور انتظار ہے وہ اب آپ کو زحمت اس کی نہیں اٹھانی پڑے گی تو جنہوں نے اس کو اختیار کیا ہے اس پروجیکٹ کو تو انشاءاللہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے آزمین حج کو اپنی پرواز کے دیے گئے وقت سے جب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے تو کم از کم دو سات گھنٹے قبل ہر صورت ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا تاکہ آپ ہر قسم کے مسائل سے بچ سکیں اور تمام تر آپ کی جو کاروائی ہے وہ تمام اطمینان کے ساتھ بالکل مکمل ہو سکے جو سامان آپ کراچی ایئرپورٹ پر جمع کرائیں گے وہ آپ کا سامان آپ کو حجاج کو تمام حجاج کو سعودی عرب میں ان کی رہائش گاہوں پر ملے گا نہ اب جدہ ایئرپورٹ پر نہیں بلکہ کہاں ان کی رہائش گاہوں پر ان کو مل جائے گا لہٰذا البتہ جو آپ کے ساتھ آپ کے جہاز میں آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی فلائٹ میں آپ کا ہینڈ بیگ اور آپ کا ہینڈ کیری وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا لہٰذا اپنے سامان کو سعودی عرب وہاں پر جو آپ کا لگیج میں جو سامان ہے وہ سب کچھ آپ کا وہ آپ کو انشاءاللہ سعودی ایئرپورٹ پر تلاش نہیں کرنا ہوگا وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ اپنی رہائش گاہ میں مل جائے گا اچھا یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا بڑا سوٹ کیس ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں اس پر بھی اور آپ اپنے جو سامان آپ کا ہینڈ بیگ ہے اور آپ کا ہینڈ کیری ہے اس میں اپنے قوائد جو ہے وہ واضح طور پر لازمی طور پر آپ چسپاں کریں گے ٹھیک ہے واضح طور پر ہو لکھا ہوا اور ایسا چپکا اترنا ممکن نہ ہو یہ یقین دہانی آپ کر لیں کہ چسپاں قواعد مضبوطی سے اس میں چپکے ہوئے ہوں منسلک ہوں اس پہ اور اس میں آپ کو اپنے سامان کی ریپنگ کروانے سے کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ مارکر سے انمیڈ مارکر سے آپ درج ذیل معلومات ان پہ درج کریں گے تاکہ گمشدگی کی صورت میں سامان تلاش کیا جا سکے اس میں کیا کیا چیزیں آپ درج کریں گے آپ کا نام ہوگا حاجی کا نام اور دوسری چیز مکتب نمبر آپ کا ٹھیک ہے آپ کا نام آپ کا مکتب نمبر تیسری چیز بلڈنگ نمبر آپ کی اس میں درج ہو چوتھی چیز موبائل نمبر آپ کا اس میں درج ہو اور پانچویں چیز فلائٹ نمبر آپ کی اس میں درج ہو ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں لازمن آپ کے سامان کروانے بلکہ ریپنگ کروانے کے بعد سوری کیونکہ وہ اندر نہ رہ جائے بلکہ ریپنگ کروانے کے بعد ہاں، آپ کا نام حاجی کا نام آپ کا مکتب نمبر آپ کا بلڈنگ نمبر آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا فلائٹ نمبر یہ پانچوں چیزیں لازمن اس میں درج ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریپنگ جو ہے وہ آپ کے بڑے بیگ کی سوٹ کیس کی ہوگی جو ہینڈ کیری اور یہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا یہ تو وہ چند ہدایات تھیں جو آپ کے لیے اشد ضروری ہیں اور بار بار ان کے سوالات ہمیں گروپس میں اپنے منظر پہ ہمارے سامنے آ رہے تھے اس کے علاوہ آپ نے حج ایپ کے ذریعے تمام ان تفصیلات کو دیکھ بھی لیا ہوگا اور مزید بھی کچھ دیکھنا چاہیں تو دوبارہ بھی اس کو ان سب چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو جہاں ہم نے چند چیزوں کی آپ کو توجہ دلائی وہاں یہ بھی ہے کہ سعودی جو وزارت حج ہے اس نے خاص طور پہ یہ ہدایت کی ہے کہ حجاج کرام خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے اندر یا باہر پڑی ہوئی کوئی بھی چیز جس میں پرس ہے بٹوا ہے کیش ہے وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ شامل ہے ہرگز نہ اٹھائیں چاہے ان چیزوں کو اٹھانے کی آپ کی نیک نیت ہی کیوں نہ ہو من ہوتا ہے نا کہ ہم سامان کہیں کوئی چیز کہیں ہمیں ملتی ہے ہم اٹھاتے ہیں کہ جی متعلقہ فرد تک بس پہنچا دی جائے لیکن وہاں جو ہے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی دونوں حرمین میں اس چیز کی سخت ممانعت ہے سعودی وزارت حج کی جانب سے ہدایت ہے کہ ہرگز کوئی گری ہوئی چیز جہاں بھی جس جگہ بھی ہو آپ کو نہیں اٹھانی ہے اس لیے شرمندگی اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے ان ہدایت پہ آپ پوری طرح عمل کریں آپ متعلقہ اگر کوئی دائیں بائیں نظر آتا ہے اسے متوجہ کر سکتے ہیں جو انتظامی امور پر ہو لیکن آپ کو ہرگز کوئی گری ہوئی چیز کہیں سے بھی نہیں اٹھانی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بہت توجہ طلب آپ کا امر تھا کہ اس پر بھی آپ کو توجہ دینی ہے اچھا یہ ہم نے آپ کو توجہ دلا دی اس بات پر بھی خالی جو آپ کے اہم اہم چیز تھی کہ فلائٹ کے وقت سے آپ چھ یا سات گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کو آپ اپنے یقینی بنائیں گے اور جو سفری دستاویزات ہیں اس میں آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے اچھا ان چیزوں کی ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو دستاویزات آپ تیار کر رہے ہیں یہ اس کی آپ تین چار کاپیاں بنا چار کاپیز بنا لیجیے ٹھیک ہے اس میں ایک کاپی جو ہے ان سفری دستی اہم دستاویزات کی ایک کاپی آپ کے اپنے ہینڈ بیگ میں ہو ایک آپ کی ہینڈ کیری میں بھی ہو اور ایک آپ کے لیکیج میں بھی ہو اور اس کے ساتھ ایک کاپی آپ اپنے گھر میں اپنے یہاں پاکستان میں اپنے گھر میں اپنے ذمہ دار افراد کو کہ جو آپ کے پیچھے آپ کے ذمہ دار ہوں گے ان کو ایک سیٹ اس کا دے کر جائیے گا تاکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کے کوئی مسائل و مشکلات کے سلسلے میں پاکستان اور سعودیہ سے رابطے کی شکل میں آپ کے یہ دستاویزات خود پاکستان میں بھی موجود ہوں اس کی ایک کاپی اور آپ کی جو ہے وہ باقی آپ کے لگیج میں بھی ہو آپ کے ہینڈ کیری میں بھی ہو آپ کے ہینڈ بیگ میں بھی ہو تو یہ چار سیٹ بنا کر آپ رکھیے گا اور آپ کے اوریجنل آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونے چاہیے جو قدم قدم پہ آپ کو دکھانے ہوں گے اور پوری حفاظت کے ساتھ آپ کو اپنا اس سامان سفر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ابھی مستقل یہ جو سوال بھی آ رہے ہیں اس کی تو اب وضاحت جو حج پہ جانا جن کا ٹائم قریب آ چکا ہے تو ان کو پتہ بھی چلتا جا رہا ہے کہ پانچ دن پہلے اب ویکسین کا عمل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو دن پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ کے ملنے کا عمل ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو سامان دینے کی بات پاکستانی گورنمنٹ نے کہی تو وہ بھی آپ کو آپ کا سوٹ کیس بھی آپ کو مل رہا ہے لگیج کے ساتھ آپ کو ہینڈ کیری دیا جا رہا ہے آپ کو اسکاف دیا جا رہا ہے خواتین کا احرام ان کا گرین کلر کا اسکاف کی شکل میں ہے اور ہینڈ کیری کی شکل میں ہے ایک مل رہا ہے تو یہ جو چار چیزیں آپ کو مل رہی ہیں یہ آپ کی یہاں یا تو آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ یا پھر اس میں آپ کو پانچ دن پہلے جب ویکسین کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں سے مل جائے گی باقی یہ ہے کہ اطلاعات کا آپ کو میسیجز کے ذریعے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں حاجی کیمپ پہنچنے کی تاریخ بھی دی جا رہی ہے پرواز نمبر بھی ہے آپ کی سعودی عرب روانگی کی تاریخ بھی درج ہے اور تربیتی پروگرام جو آپ حاصل کر چکے ہیں وہ ٹیکے لگنے کا شیڈیول بھی آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ یہ تمام ترجیح اپنی بکنگ جو آپ کی ہو چکی ہے اب تو تبدیل مت کروائیے گا اس کو ایسے ہی رکھیے تاکہ کسی قسم کا کوئی نیا مشکلات کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تقریباً وہ تمام چیزیں جو اس وقت آپ کی روانگی سے قابل امور تھے وہ تقریباً مکمل آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو کوئی بات آپ لوگ مزید پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں